یا قطان ابن ابی زائدہ اور اقبا بن خالد نے عبید اللہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ترانوے